ثابت نے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی کہ یمن کے لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے انہوں نے کہا ہمارے ساتھ ایک شخص بھیجئے جو ہمیں سنت اور اسلام کی تعلیم دے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہاتھ پکڑ کر فرمایا یہ اس امت کے امین ہے صحیح مسلم حدیث نمبر 6253